كما كما قال قال النبي النبي صلى صلى الله الله تعالى تعالى عليه عليه وسلم وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده لم لم فبلسانه فبقلبه ذلك جناب محترم صدر جلسہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے علماء کرام اور میرے کاری صاحبان جن راہ حضرات میں سے ایک صاحب نے تو ایسا قرآن پڑھا کہ کاری باسط رحم اللہ تعالی یاد آ گئے میرے محترم دوستو اس گناہ کو صرف دس منٹ دیے گئے ہیں اس کی پائبندی میرے اوپر لازمی ہے مسئلہ یہ ہے کہ روز پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لکھا ہوا ہے وما محمد ابا احد من رجالکم وما محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ اور میرے محترم دوستو روزے پاک پر جہاں پر حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دو شاہد بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَئِتُمْ اِحْتَدَئِتُمْ جس بھی صحابی کے پیچھے لگو گے تم ہدایت والے ہو تو میرے محترم دوستو اتنی بڑی شہادتوں کے بعد یہ چوتھویں صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی آپ یاد کریں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کئی سادے لوگ کہتے ہیں غلام احمد کا جانی میں کہتا ہوں غلام احمد کا جانی آپ کے پیچھے میرے غلام غلام احمد کا جانی غلام احمد کا جانی اس احمد کو کیا سوچی کہ اس لانتی نے نبوت کا دعویٰ کیا نبی تو وہ ہو سکتے تھے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہدی دی فرمایا لاؤ کا نبادی نبی عمر لاؤ کا نبادی نبی لکان لکا نہ عمر لاؤ کا نبادی نبی لکان لکا نہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو عمر فاروق ہو سکتا اور آپ نے دیکھا فرمایا وما محمد العباد میں جانے محمد کریم کسی کا سگا باپ نہیں ہے اگر کوئی یہ دعوی کرتا ہے تو وہ بھول رکھتا ہے تو پھر بھی انگریز کے پترے نے کیسے کہا میں نبی ہوں ہم ایسے جھوٹے نبی پہ لانت بھیجتے ہیں آپ سب سوئے ہوئے ہو آپ لانت نہیں بھیجتے ہو غلام احمد قادیانی پر لانت نہیں بھیجتے ہو میرے شیخ مربی حسین مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ میرے والد صاحب سرتاج اولیا حسین مولانا محمد حسن رحم اللہ تعالیٰ کو نوشار و فیروز سندھ میں فرمایا تھا حسین شاہ صاحب عطا اللہ شاہ بخاری آرام فرما رہے تھے میرے والد صاحب نے سائیں عطا اللہ شاہ کے پاؤں کو دبانا شروع کر دیا حضرت شاہ جی اٹھ بیٹھے حضرت شاہ جی اللہ شاہ بخاری نے فرمایا سائیں آپ کی کس کے ساتھ نسبت ہے یعنی تصوف کے سلوک میں آپ کی کس کے ساتھ سلوک یعنی محبت ہے آپ کس کے برید ہیں بابا سرتاج جی اولیا حسین مولانا محمد حسن رحم اللہ تعالی نے فرمایا حضرت میری نسبت تصور اور سلوک کی سائیں مولانا احمد علی لاہوری کے ساتھ ہے تو پھر اگلا جملہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حسین جب بھی میں لاہور جاتا ہوں شاہ سے لاہور جاتا ہوں تو میرے شیخ و مربی حسین مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری میرے گود میں ہوگا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے گود میں ہوگا المرو من حبا المرو من حبا المرو من حبا جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا خدا کی قسم وہ اس دن اسی کے ساتھ ہوگا تقریباً تریپن کی تاریخ میں امام الاولیاء اللہ شاہ بخاری نے وزیر خان کی مسجد میں ختم نبوت کے مسئلے پر ہزاروں لوگوں کی قربانی دی اور وہ شہید ہوئے اور وہ تحریک جاری تھی کہ میرے شیخ و مربی حضرت صحیح مولانا مفتی محمود رحمت اللہ نے قادیانیوں کے خلاف تحریک چلا دی اور اس تحریک کو اسمبلی میں لے گئے مرزا ناصر نے مرزا ناصر ملون نے پچاس گلاس ایک سیکنڈ میں پانی کے کتنے گلاس پچاس گلاس بھٹو صاحب پریشان تھے یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا حضرت مفتی صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھٹو صاحب آپ کو اور وزیر قانون حفیظ پیرزادہ کو تو یہ کنجری کی اولاد کہتے ہیں یہ قادیانی ملون کنجری کی اولاد کہتے ہیں ناصر ملون نے کہا کہ مفتی محمود سوٹ لاؤ تو حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے ایک اتنا سا کتاب چاہ لکھا ہوا غلام احمد کا کا جس میں غلام احمد قادیانی نے کہا کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ بغایا کی اولاد ہے بغایا کہتے ہیں رنڈی کو بغایا کس کو کہتے ہیں کہو رنڈی کو کہا مفتی صاحب مفتی صاحب رحمت اللہ فرمایا بھٹو صاحب اور ہم سارے مسلمان تو رنڈی کی اولاد ہیں تو پھر یہ تو ہم کو رنڈی کی اولاد کہتا ہے بھٹو صاحب آپ فیصلہ دیں خدا کی قسم سلام بھٹو صاحب کو سلام حفیظ صاحب کو سلام میرے کاج مفتی محمود کو میرے استاد مفتی محمود کو میرے سائن شیخ بنوری رحم اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے باہر سے تحریک چلائی مفتی صاحب کو مواد پیش کیا مفتی صاحب نے جب یہ کتاب دکھایا بھٹو صاحب نے کہا لکھو قانون چوہتر کے آئین میں ترمیم کرو پھر چوہتر کے آئین میں ترمیم ہوئی کہ قادیانیوں کے دونوں گروپ کافر و بلون ہیں اس وقت بھی سعودی عرب کے اور عرب ممالک کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈیڑھ انچ کا فرقہ بھی ایک ہے لیکن میں تو اس کا فرقہ نہیں کہتا ہوں یہ فرقہ نہیں ہے یہ مکمل کافر ہیں چوہتر کے آئین میں ترمیم کی گئی تہتر کے آئین میں ترمیم کی گئی کہ پوری دنیا میں کاجانی غیر مسلم اقلیت ہیں اس کے بعد میرے محترم دوستو آپ کو پتا ہے شناختی کار کے جب ضیا نے فارم چھپائے تو میرے قائد میرے استاد بخاری شریف کے حسین مولانا مفتی محمود رحمت اللہ نے فرمایا کہ ضیا صاحب ہم تمہارے ان فارموں کو نہیں مانتے کیونکہ اس میں مسلمانوں کی تعریف نہیں لکھی گئی ہے اس میں تو قادیانی بھی مسلم گے اپنے کو نے کہا مفتی صاحب اس پہ ایک کروڑ خرچ آیا ہے مفتی صاحب نے فرمایا اگر ہم ایک ایک روپیہ بھی کریں گے تو ہم یہ چند کر کے بھی مسلمانوں کو صحیح فارم مہیا کریں گے اس میں تہتر کے آئین کے مطابق آپ لکھیں کہ احمدی کا جانی لاہوری کا جانی غیر مسلم اقلیت ہے یہ مسلمانوں کے حقوق استعمال نہیں کر سکتے تو میرے محترم دوستو ہمارے قائدین نے بڑی قربانیاں دی یہ آج کا اتنا بڑا اجتماع لاکھوں کا اجتماع ٹھاٹے مارتا ہوا اجتماع ہر مسلمان کے دل میں ہر آنے والے کے دل میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کے آیا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر سال اس اجتماع میں اور پورے دنیا کے اجتماع میں ہم شریک ہوا کریں آپ حضرات کو مبارک ہو کہ آپ جھولیاں بھر بھر کے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جا رہے ہیں اور جب آپ اس لیے سے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیا وما البلاغ